شیر رضا پیچھے والے بہت کم سمجھ رہے ہیں دعا کریں کہ وہ سمجھ جائے جائے اے دل بتا کہ اے دل بتا کیسا لگا شیر رضا شیر رضا کہ اے دل نے کہا اچھا لگا شیر رضا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ اچھا لگا شیر رضا شیر رضا سبحان اللہ دل نے کہا اچھا لگا شیر رضا آنے والا شیر بہت خوبصورت ہے ہاتھ اٹھا کر استقبال کیجیے اس شیر کا شیر رضا حضور کے والد مکرم مفسر قرآن حضرت علامہ ابراہیم بھائی بھائی دادا جان سرکار آیا ہے اور نانا جان سرکار دیکھیں بابا ولی دادا ارے مرشد میرا سب سے جدا شیر نیلت مظہر اعلی حضرت حضرت منان رضا صاحب قبلہ احمد رضا اللہ

دل سے آواز نکلنی چاہیے شیر اور وہ واقعہ جس کے بعد سے پوری دنیا حضور کو شیر رضا کہنے لگی وہ لاہو لاہو یہ حضور کی بارگاہ میرا تیسرا کلام ہے اور میں نے اس لاہور والے واقعے کو ہر کلام میں پیش کیا اس کو دیکھیں دیکھیں پیئے تھا وہ ہند کا لاہور سن کر پیے تھا وہ ہند کا لاہور سن کر بھاگ اٹھا کہ پیے شرکت نہیں کریں گے شیر میں میں شیر پیش نہیں کروں گا سبحان اللہ لاہور تھا جس نے پڑھا شیر رضا شیر رضا نعرہ تکبیر جس نے پڑھا شیر رضا شیر رضا رگاسرا تالا جس نے پڑھا شیر رضا شیر رضا اور دیدار کرتے جائیں جو لوگ ایئرپورٹ پر کل حضور کو لینے کے لیے گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں جب سرکار ایئرپورٹ میں باہر تشریف لائے تو ہم لوگ سب لبق پڑے کہ حضور کا دیدار بھی ہو گیا تو الحمد للہ جب سرکار تشریف لا رہے تھے تو وہاں پر جتنی پولیس والے تھے اور جتنی بھی سیکورٹی وہاں پر لگی ہوگی سب دیکھنے لگی لگی یہ لوگ ان کے لیے جمع ہوئے ہیں تعظیم کر رہے ہیں کوئی ہاتھ چھو رہا ہے کوئی حضور کی طرف حضرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے تو وہ لوگ بھی دیکھتے رہے تو اب میں نے اسی کو قلم بند کیا ہے جس نے تمہیں دیکھا شاہ تو دیکھتا ہی رہ گیا کہہ دو سبحان اللہ تمہیں دیکھا شاہ تو دیکھتے

دوبارہ پڑھ دو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ جس میں تمہیں دیکھا شاہ تو دیکھتا ہی رہ گیا کیا خوب ہے چہرہ تیرا شیر رضا شیر رضا کیا خوب ہے چہرہ تیرا اے ہے کوئی مبالغہ نہیں کر رہا میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا آپ حضرت حضرت کو دیکھیں حضرت حضرت اب قیام رہا ہے جن لوگوں نے حضرت کو دیکھا ہوگا ہر وقت حضور کی لب ہلب رہتے ہیں ہر وقت آنکھیں سمجھ جائیے کہ یاد الہی میں نم اللہ اللہ یہ تو بات بڑی مشہور ہے سبحان اللہ دیکھ لیجیے میں نے اسی کو نقل کیا ذکر خدا ذکر نبی ہر وقت ہے ذکر خدا ذکر نبی ذکر خدا ذکر نبی ہر وقت ہے زبان ہر دیس عشق و وفا شیر آج ہی کا بنا ہوا کلام ہے راستے میں بنا اور تو اس لیے میں مقتے کی زیادہ کوشش نہیں کر پایا اور مصروف ہو گیا یہ شعر دیکھیں آتے ہیں اے دوستو کیجے دعا تیبہ کہو اذن رہتا اللہ اللہ آمین آمین اے دوستو ساتھ ہو مرشد میرا شیر رضا اور ساتھ ہو سبحان اللہ پورا مجمع کہہ دے آمین سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ اپنے مرشد کے ساتھ مدینہ جانا نہیں چاہتے ہر آدمی اپنا ذہن اپنے ساتھ رکھے ہوئے کیجئے دعا اور ساتھ ہو مرشد میرا شیر رضا شیر رضا اور ساتھ ہو مرشد میرا منا رضا رضا دل بتا کیسا لگا شیر رضا شیر رضا تو دل نے کہا اچھا لگا اللہ